میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کا گھر جا کر کے یہاں نہیں اسٹڈی کریں یہ قرآن کے جو چیپٹر تھرڈ ہے آل عمران اس کے آخر میں ایک آیت ہے اس آیت کا نمبر ہے one hundred ninety five chapter number three اور verse number one hundred ninety five اس کو آپ جو بھی میں پڑھیں اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا پر غور کرتے ہیں اور اللہ کے تخلیقات میں اللہ کے کریشن میں سوچتے ہیں تو انہیں ڈسکوری ہوتی ہے اللہ کی وہ کی آخرت کی ہر چیز کی ڈسکوری ہوتی ہے پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ خدایا پکار اٹھتے ہیں خدا ہم نے تیرا اعتراف کیا خدا ہم نے تیرے پیغبر کو مانا خدا ہم نے سچائی کو اپنی زندگی میں اپنایا اس طرح سے وہ چیخ اٹھتے ہیں پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا جواب آتا ہے فرمایا کہ فس تجاب الحم رب ہم انی لا عزی عمل عمل من کم من نہ انسا بعض کم من بعض فلدین حاجر جو من دیا رحم و فی سبیل و قاتل و قتل عنہم سیات جات تجری متھا تل آیت ہے اس کا دیکھیے ٹرانسلیشن یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا اللہ نے جواب دیا کہ میں تمہارے عمل کو جو تم نے کیا ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو یا عورت من ذکر نو سا تو فرمایا کہ بعض حکم you are members one of another یعنی تم ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہو you are counterpart to each other یہ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو جس نے ہجرت کی تم میں سے جو گھروں سے نکالے گئے تم میں سے جو ستائے گئے تم میں سے جو قتل کیے گئے قتل و قتال کا وار کا پیش آیا ان کے ساتھ ان کو میں جنت داخل کروں گا اب آپ دیکھیے کہ ہاں مین ذخری اور انسا کے بعد یہ سب باتیں آتی ہیں پہلے بتایا کہ عورت مرد برابر ہیں دونوں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں پھر بتایا کہ دونوں ایک ہی عمل میں شریک ہیں پھر بتایا کہ اس عمل کا بھی سب کو ملے گا وہ عمل کیا ہے ایسی زندگی گزارنا جس میں یہ سب یہ سب اسٹیجز پیش آئیں یہ سب اسٹیجز پیش آئیں ہجرت کرنا پڑے گھروں کو چھوڑنا پڑے ستا ستانا لوگ ستائیں آپ کو اور اس میں قتل و قطار کی نوبت آئے دیکھیے یہ الفاظ کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ تلوار چلے نہیں یہ سب سمبولک ورڈ ہوتے ہیں یعنی اس کو آپ اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے سمجھیے اب تو گھر رہ کر کے گھر چھوڑنا پڑتا ہے وہ زمانہ آ گیا ہے گھر رہ کر کے آپ گھر چھوڑنا پڑتا ہے گھر رہ کر آپ کو گھر میں رہ کر آپ گھر سے نکلنا پڑتا ہے آرام میں رہ کر کے آپ کو ستانے کے تجربے ہوتے ہیں بنا قتل کیا آپ کو قتل ہو جانا پڑتا ہے وہ دور آ گیا ہے اب یہ جو الفاظ ہیں اللہ دینہ حاضر بخر جو میں دیار ہیں وہ اردو فی سے بلی و قاتل و قتل اس کو لٹرل سینس میں ڈال لیجیے اس کو آج کے جو کنٹمپری ورلڈ ہے اس میں رکھ کر دیکھیے آج کا زمانہ بہت مختلف زمانہ ہو چکا ہے آپ سوچیں گے تو اس کو آپ گہرائی میں جان سکیں گے کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہجرت نہ کر کے بھی ہجرت کرنا پڑتا ہے گھر میں رہ کر کے بھی گھر کو چھوٹ جاتا ہے آپ سے بظاہر کوئی تو بندوق نہیں چلتی پھر بھی آپ ستائے جاتے ہیں کوئی آپ کے گدم چھری نہیں لگاتا پھر بھی آپ ذبح ہو جاتے ہیں وہ زمانہ آیا تو یہ سب تجربے کس کو پیش آئیں گے دونوں کو بتایا مین ذکر یہ یعنی دونوں ہی پر یہ تجربے پیش آئیں گے الگ نہیں کیا ایسا نہیں فرمایا کہ مردوں کو تو یہ تجربے پیش آئیں گے عورتوں کو نہیں کیونکہ آپ سوچیے عورتیں اگر گھر میں بند ہیں صرف کھانا پکا رہی ہیں بچے پیدا کر رہی ہیں تو یہ تجربے ان کو کیوں پیش آئیں گے یہ تجربے جب پیش آتے ہیں جب آپ چیلنج کا سامنا پڑیں لوگوں کو آپ سے چیلنج ملے لوگوں میں رائبرلی قائم ہو لوگوں کا انٹرسٹ خطرے میں ہو لوگوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹتا ہو ایسا مشن چلائیں آپ یعنی جب تک آپ ایک ایکسٹرنل مشن میں اپنے کو انوالو نہ کریں تب تک کیسے یہ تجربے پیش آئیں گے بتائیے پیش نہیں آ سکتے تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ عمل جو بتایا عمل ایک ایسا عمل تھا جس عمل میں یہ سب تجربے پیش آتے ہیں اور عمل مشترک ہے تو اس سے یہ کیا نکلا کہ عورت اور مرد کا معاملہ کیا ہے ایک ہی ایک ہی فریض حیات ہے جس کا جس جس کے دو رکن ہیں یعنی two equal partners in in a joint struggle of life عورت و مرد کی پوزیشن جو ہے اس آیت کے مطابق کیا نکلتی ہے کہ they are two equal partners in a joint struggle of life عورت مرد کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ وہ مل کر کے ایک فرید حیات کو ادا کریں مل کر کے دونوں کا ایک ایک ایک جوائنٹ وینچر ہے عورت مرد دونوں کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جوائنٹ ایفرٹ ہے جوائنٹ اسٹرگل ہے جتنا بھی آپ سوچیں گے ان الفاظ پر آپ اس نتیجے پہنچیں گے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ گھر جا کر کے ان آیتوں کو پڑھیں چیپٹر نمبر تھری کی آیت number one hundred ninety five بہت عجیب یہ ایک ڈسکوری مجھے ہوئی کہ وہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دونوں کو لے کر کہی جا رہی ہے صرف مردوں کو لے کر نہیں ایسا نہیں فرمایا کہ مردوں کو ہجرت کرنی پڑے گی مردوں کو گھر سے نکالا جائے گا مردوں کو خدا کے راستے میں ستایا جائے گا مردوں کو قتل و قتال کا کر پیش آئے گا یہ تو نہیں کہا دونوں کو لے کر کہا یہ سارے باتیں دونوں پر اپلائی ہو رہی ہیں تو کیسے عورت یہ سب کام میں شریک ہو سکے گی دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں کہ جو کام مرد کا وہ کام عورت بھی کرے یہ مطلب میرا نہیں کہ تقسیم کار ایک پرنسپل آف نیچر ہے ڈویژن آف لیبر جیسے میں ہوں مسٹر رجت ہیں میں ہوں مسٹر کیمرہ مین ہیں تو دونوں مرد ہیں ان کا ایک ہی کام کر رہے ہیں مسٹر کیمرہ مین کا کام دوسرا ہے مسٹر رجت کام دوسرا ہے میرا کام دوسرا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی کام مرد بھی کرے وہی کام عورت بھی کرے تو ایک ایک فلش بات ہے یہ ان نیچرل بات ہے ارریشنل بات ہے یہ لیکن all the doors are open for the both for the both میں یہ کہہ رہا ہوں سارے ڈور اوپن ہیں دونوں کے لیے